میرے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج ابھی جو دے رہے تھے اس میں اکثر لوگ جو ہیں بدعقیدہ لوگ وہ اسی مقصد آیت وغیرہ کو جو ہے جواز بناتے ہیں جو وفاد یافتہ اولیاء اللہ ہیں ان سے کہ ان کو بتوں سے جو ہے مشاوت کرتے ہیں کہ جیسے بتوں کے بارے میں ہے وہ یہ نہیں کہتے بتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ خود اپنا کچھ بھلا نہیں کر سکتے دوسروں کا کیا بھلا کریں گے ان اس آیت کو مقصد وہ اولیا اللہ جو وفات ان پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس آیت کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہ بھی کرتے ہیں تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اس سے کہ اس کا شان نزول کیا ہے مختلف جگہ ہے لیکن اگر آپ تفصیل سے بتا دیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور کیا وہ جو تفسیر بتاتے ہیں شاید کی اولیاء اللہ پہ جو رکھتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط یقیناً غلط ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے مجھ سے جی مت گزارش بھائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید قماعت کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بد بدبخ وہ گرو وہ فرقہ ہوگا جو بتوں والی آیتیں معاملوں پر چسپان کرے گا اب دیکھ لیجیے کہ کون ہے اور یہ جو آیتیں جو پیش کرتے ہیں کیا وہ واقعی انڈیا اولیا کے بارے میں ہو سکتی ہیں اور اگر ہو سکتی ہے ہاں تو وہ کس نبی کے بارے میں وہ نازل ہوئی ہے ہم تو کسی نبی کو ولی کو پوجتے نہیں پوجنے والے کو مشرق سمجھتے ہیں ہم ایک رب کی عبادت کے قائل ہیں توحید کے قائل ہیں انبیاء اولیاء کو اس کے مبارک بندے سمجھ کے تبصر کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ایسی آیات کو تمام جتنے مہتوپورن مفسرین ہیں انہوں نے تمام ایسی آیات کی شان گوئی میں لکھا کہ یہ کافوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں دیکھیے مثلا یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے دیکھیے یہاں تک انبیاء کی بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پورا پرندہ بناتے ہیں اللہ کے گھر سے وہ اڑتا ہے پھینک مارتے ہیں تو ایک سے سازدار ہوتا ہے کہ یہ آیات کرنا انبیاء اولیاء کے بارے میں نہیں ہے بچوں کے بارے میں ہے انبیاء اولیاء کو اس کے ساتھ کوئی تعلق یا آیتوں کو اس کے ساتھ اس لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی آپ تباہ کرتے